الصلاة الصلاة والسلام والسلام عليك عليك يا شفيع المذنبين اسلط وسلم شی المین اسلط وسلم ہم دو سلاب کے بعد قرآن کریم قرآن حمید کی یہ آیت مقدسہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں گزشتہ جمعے کچھ باتیں عرض کی گئیں اس آیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان بیان ہوئی ہے اس لیے کہ مفسرین اکرام نے اس آیت کے بارے میں یہ اپنی تفاصر میں لکھا ہے کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وہ ذات جو سچ لے کر دنیا میں جلبہ سے ہوئی وہ ذات جو حق کے ساتھ ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی دنیا میں حق لے کر کرونا کا فروغ ہوئے اور اس حق کی تصدیق سب سے پہلے امیر المؤمنین خلیف اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ اول المسلمین مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے پہلے دین اسلام کی دین حق ہے اس کی تصدیق فرمانے والے ہیں اور وہی سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس لیے مفسرین اکرام نے شکایت کی تفسیر میں لکھا کہ مصدق بھی جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات فرمایا خلاب المستقون یہی ہیں وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہیں جو متقی ہیں قرآن کریم نے حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متقی فرمایا ہے تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصدق تصدیق فرمانے والے اور جب انہوں نے دین اسلام کی تصدیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متقی قرار دیا تو جس کو اللہ تبارک و تعالی متقی فرمائے تو وہ فاسق اور غاصب کیسے ہو سکتا ہے وہ متقیوں کے امام وہ متقیوں کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت آیت سے بالکل واضح اور بالکل جو ہے وہ آیا ہے نہ صرف یہ بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ظاہر فرمائی اور بڑے معتبر کتابوں میں اس کا ذکر ہوا علامہ طبری نے اپنی کتاب النظرہ فی مناطب العشر مبشرہ مبشرہ اس میں بھی اس جو ہے یہ روایت ذکر فرمائی جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یا محمد ان اللہ تعالی امر کا بابابق کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمائیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرما لیا کریں اللہ کا نبی سب سے زیادہ زیرک سب سے زیادہ صاحب علم سب سے زیادہ عقل مند سب سے زیادہ دانش مند ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہے صرف تعلیم امت کے لیے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ بھی فرمائیں قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و امر کے معاملات میں جو ہے آپ مشورہ فرما لیا کریں جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا اور وہ اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے تو اس میں ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں اپنے جو ہے مخلص اور جو ہے یعنی خیر خاص قسم کے دوستوں سے عزیز و قارب سے مشورہ کر لیں جس سے یعنی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ادا ہو جاتی ہے اور حضرات صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول کہا کہ اپنے معاملات میں اپنے رفقا سے مشورہ فرمایا کرتے تھے تو اب اس سے جو ہے وہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بعض آرا بعض خیالات سامنے آتے ہیں تو اس میں جو بہتر جو ہے خیال بہت بہتر تجویز اور بہتر رائے آئے تو جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور ان کی دانش مندی اور ان کی سمجھداری یہاں سے ظاہر ہوتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار بہت ہی جو ہے زیرت تھے اور بڑے دانش مند تھے بڑے جو ہے وہ عقل مند تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبریل کو حضور کی خدمت میں بھیج کر جو حکم دیا کہ ابا بکرین کہ ابو بکر سے مشورہ کر لیا کرو ایسے جو ہے یعنی صاحب رائے اور اس کی تائید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے دانش مندی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا آپ ذرا غور فرمائیں اس بات میں کہ حضرت جبریل آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ امرا کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کس بات کا حکم دیا ہے انتشیرہ ابا بکری ابو بکر سے آپ مشورہ کر لیا کریں آج ذرا دیکھیں کہ جناب <clears throat> کوئی جو ہے کسی جو ہے شخصیت کا اگر مشیر بن جاتا ہے گورنر کا اگر مشیر بن جاتا ہے تو اس کو کیسا جو ہے مقام دیتے ہیں لوگ جناب گورنر صاحب کے یہ مشیر ہیں پھر اس کے بعد اس کو اور اوپر جائیں تو کسی وزیر کا اگر جو ہے وہ مشیر ہے اور وزیر بھی وفاقی ہو تو کہتے ہیں جناب یہ فلاں وزیر تعلیم کے مشیر ہیں وہ اس کی قدر منزلت اور بڑھ جاتی جس سے اوپر جائیں تو جناب وزیر اعظم کا اگر کوئی مشیر بن جاتا ہے اس کا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے وہ کیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے لوگ جو ہے اس کو کتنا مقام دیتے ہیں کتنی اس کی جو ہے بلندی جو ہے اپنے دل میں جو ہے وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کے یہ مشیر ہیں اور اوپر جائیں تو جناب یہ صدر صاحب کے مشیر ہیں لوگ جو ہیں بڑے جو ہے یعنی روب میں آ جاتے ہیں بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو صدر صاحب کے مشیر ہیں اور پھر آپ غور فرمائیں کہ یہ تو یعنی بنیادی عہدے رکھنے والوں کے خود جو دنیاوی عہدے جن کو دیے جاتے ہیں وہ خود اپنا مشیر مقرر کرتے ہیں تو آپ اسی سے غور کر لیجئے کہ جب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں جو جو رسولان نظام کے سردار ہیں ان کے مشیر کا کتنا مقام ہوگا اور پھر یہی نہیں بلکہ جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر مقرر ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قدر و منزلت ہوگی وہ کیسی شان کے مالک ہوں گے اور ان کی جو ہے کیسی جو ہے وہ عظمت ہوگی کہ جناب اللہ تبارک وطالعہ ان کو اپنے نبی کا مشیر جو ہے مقدر فرما رہا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشیر مقرر ہوئے ہیں تو ان کی قبر و منظرت کو کیا جو ہے بیان کر سکتا ہے ان کی قبر و منظرت کا کیا کہنا اور ان کے مقام کا کیا کہنا اور یہی نہیں بلکہ کتنے مقامات میں قرآن کریم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف حوالے سے عظمت و شان کا بیان فرمایا گیا اللہ سے بارک و تعالیٰ نے حضرت کریم میں متعدد مقامات پر تائید فرمائی روایت میں آتا ہے اور یہ ہے بڑے مفسرین اکرام نے اپنی کتابوں میں جو اس کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک <coughs> یہودیوں کے جو ہے وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے رشد و ہدایت کا پیغام دیا ان کے گرجا میں جا کر ان کے سب سے بڑے پادری فقاص کو جا کر جو ہے تبلیغ کی اور آپ ان کو جو ہے جا کر دین اسلام کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تورات و انجیل میں بھی جو ہے پڑھ چکے یہ یہودیوں کا سب سے بڑا پادری تھا فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے سب جانتے ہو کہ یہ نبی آخر الزما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہذا حضور پر ایمان لے آؤ اور ایمان لا کر پھر جو ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض حسنا دو یہ جب آپ نے فرمایا تو اس پادری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو قرض حسنا دو اللہ کا قرض حسنا دو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض حسنا مانگتا ہے تو ہم تو غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو یہ گوارا نہیں ہوا اور فوراً جب یہ اس یہودی بدبخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نا شائستہ نا زیبا کلمہ کہا ایمان جوش میں آیا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خاص پادری کے منہ پر بڑا زوردار تھپڑ مار اس کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا معاملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انہیں دین اسلام کا پیغام پہنچا رہا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور ان کی جو ہے بزرگی تم تورات اور انجیل میں پڑھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہی نبی آخر الزما ہے تو ان پر تم ایمان لے آؤ نماز پڑھو زکوٰۃ دو اور قرض حسنا دو تو اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم سے قرض حسنا مانگ رہا ہے تو ہم جو ہے غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس کے اوپر تھپڑ مار دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو یہودی جو تھا یہ یہودیوں کا پادری جو تھا فوراً منکر ہو گیا جھوٹے تو ہیں کرزاب تو ہیں بڑے رجال ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے فوراً انکار کر گیا اور کہنے لگا میں نے تو یہ کہا یہ کہا ہی نہیں میں نے یہ بات ہی نہیں کہی ہے میرے منہ پر یہ کلمات ہی نہیں آئے ہیں ابھی جو ہے یہ بات جو وہ کہہ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو وہی دے کر بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل حاضر ہوئے اور یہ وہی سنائی لقد سمع اللہ قول قالوا ان فقیر فقير ونحن اغنیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے ونحن اغنیا اور ہم جو ہیں مالدار ہیں اور دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کس طرح سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے تو ایسے سچے ہیں ایسے صدیق ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی جو ہے قرآن کریم بھی جو ہے وہ دے رہا اور قیامت تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے دنکے بچتے رہیں گے جو قرآن پر یقین رکھتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جب قرآن کریم پڑھے گا تو یہ ضرور پڑھے گا سمع اللہ قول قعل الفقیر منہنعدنیہ یہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی تائید میں نازل ہوئی ہے ایسے شان کے مالک ایسے شان کے مالک اسی لیے جو ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ازدق الصادقین سید المستقی چشم و گوشے وزارت پلاک لاکھ و سلام کہ وہ سچوں وہ سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں وہ سچوں کے امام ہیں اور وہ سچوں کے سردار ہیں اور مستقیم میں سب سے افضل مستقیم ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم و گوش وزارت ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ وزیر ہیں وہ مشیر ہیں اور اس لیے ان پر اللہ و تعالیٰ لاکھوں سلام نازل فرمائے ان پر لاکھوں سلام جو ہے ہوں افضل استاد سید المستقی چشم و گوش وزارت لاکھوں سلام اور ایسے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے یہ حدیث کوئی ایک دو کتابوں میں نہیں بلکہ مختلف حادیث کی جو ہے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور جناب میں آپ سے عرض کروں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو مرتبے والی کتاب ہے جس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے جس پر امت مسلمہ کا اعتماد ہے بخاری اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے شریف میں موجود ہے اور یہ کتابیں وہ ہیں کہ جو ہماری جو ہے ساری جو ہے درسیات دینی مدارس کی کورس میں سب جو ہے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ اکتب اس پر جو ہے اکتب لا الہ الا اللہ اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ اب انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھانے کا حضور نے حکم دیا حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نقاش کے پاس لے گئے اور اس کو کہا کہ اکتب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دو اور محمد الرسول اللہ لکھ دو نقاش نے انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا اور لکھوا کر جب حضور کی خدمت میں پیش کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پڑھا تو انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق جب آپ نے یہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ماں حاضی زبائد یہ زائد کل میں کہاں سے تم نے اس میں لکھوا لی میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوانا تم نے اس پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھوا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر اور ان کی ان کے نظریے پر اور ان کے ایمان پر قربان جائیے کیسا عقیدہ تھا کیسی محبت تھی کہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے محمد رسول اللہ لکھوایا اور کیوں لکھوایا اس لیے لکھوایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہوا مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں آپ کا اس میں گرامی اللہ تبارک بطالہ کے اسم سے جدا کروں اس لیے میں نے جو ہے محمد الرسول اللہ لکھوایا اور اس کے بعد جہاں تک ابو بکر صدیق کے لکھے ہونے کا تعلق ہے تو یا رسول اللہ یہ میں نے ہرگز نہیں لکھوایا یہ میں نے نہیں لکھوایا ہے اس کے بعد جناب روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہوا حضرت جبریل آئے اور انہوں نے جو ہے یہ جو ہے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے اس میں گرامی تو اللہ کے اس میں گرامی سے جدا کرنے پر راضی نہیں ہوا راضی نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نام اور ان کا اسم جو ہے آپ کے نام اور آپ کے اسم سے جدا کیا جائے اس لیے ابو بکر صدیق یہ ہم نے لکھا ہے ہم نے لکھا ہے اور انہوں نے نہیں لکھوایا ہے ہمیں یہ پسند نہیں تھا کہ جب حضرت ابو بکر کو یہ گوارا نہیں کہ میرے نام سے یار اے میرے نبی اے محمد الرسول اللہ میرا میرے نام سے تیرا نام جدا ہونا ان کو پسند نہیں تو مجھے بھی یہ پسند نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے نام سے ابو بکر صدیق کا نام جو وہ جدا ہو جائے تو ہماری طرف سے ہی لکھا ہوا ہے اس لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سایہ مصطفیٰ مایا استفا سایہ مصطفیٰ اس مایا استفا ناز تو عز خلافت پہ لاکھ و سلام کیسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جسمانیت کے ساتھ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور نام کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں تو ایسے صدیق ہیں ایسے رفیق ہیں اور ایسے جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور کیسے صحابی ہیں کہ جن کی صدیقیت اور جن کی صداقت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے یہ اور بہت پہاڑ پر تشریف فرما آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں یعنی یہ تینوں آپ کے صحابی تینوں خلفا اور خلیف اکبر حضرت ابو بکر خلیف ثانی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے خلیفہ ہمارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذنورین یہ پہاڑ پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں اور درمیان میں دیکھتے ہیں کہ جناب بہت پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے بہت پہاڑ میں ایسا راشا اور ایسا لرزہ جو ہے تاری ہو جاتا ہے جیسا کہ جلزلہ آ جاتا ہے ہل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کن یہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اس کن علیہ کا صدیق و شہیدان کہ اے احد پہاڑ تو تو جو ہے ٹھہر جا اور تو جو ہے ہلنے سے باز آ جا ہلنے سے رک جا اس لیے کہ تجھ پر اس وقت ایک صدیق اور دو شہید جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید تجھ پر جو ہے چل رہے ہیں آپ نے ایڑی جب ماری اور یہ فرماتے ہوئے اس کو ایڑی جو ہے جب پہاڑ پر ماری ہے تو اسی وقت جو ہے پہاڑ جو ہے سکون میں آ گیا اسی وقت جو ہے زلزلہ اس کا اور اس کا اس کا راسا اور اس کا لرزنا جو ہے وہ موقوف ہو گیا ہے آپ غور فرمائیے کہ یہاں اللہ کے نبی جو ہیں وہ بہت پہاڑ پر چل رہے ہیں اور جناب ایڑی مارتے ہیں تو زلزلہ پہاڑ کا اور اس کا جو ہے لرزہ جو ختم ہو جاتا ہے کیا فرماتے ہیں کہ تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے اور تجھ پر اس وقت ایک صدیق ہے ایک صدیق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے ذکر فرما رہے ہیں پتہ یہ چلا اور اور آپ کا فرمان کیسا ہے کہ آپ جو ہے اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ان جان اللہ فرماتے ہیں قرآن اس کا گواہ ہے وما ینس کو انل ہوا ان ہوا اللہ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بیان فرماتے جو کچھ بھی فرماتے ہیں یہ وہی ہوا کرتا ہے تو گویا کہ من جانب اللہ آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے جو ہے ذکر فرما رہے ہیں تو صدیق ہیں آپ تو کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ جناب جو ہے وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے وہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے اور ان کی اولاد سے ان کی آل سے محبت کرتا ہوں وہ اس کی محبت اس وقت تک جو ہے ثابت نہیں ہو سکتی اگر وہ حضور سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقب سے بھی محبت کرنا ہوگی اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنا ہوگی اس لیے کہ حضور آپ کو صدیق فرما رہے ہیں یہ حضور کا لقب دیا ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا خطاب دیا ہے تو وہ ایسے صدیق ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو صدیق فرما رہے ہیں اب کوئی قیامت تک ان کی صدیقیت کو ختم نہیں کر سکتا ہے ان کی قیامت ان کی قیامت تک جو صدیقیت کے جو ڈنکے بچتے رہیں گے کوئی ان کی صدیقیت کا انکار نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی انکار کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کیسا ہے کیونکہ میرے نبی کا یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے اور ان کا ارشاد جو ہے وہ وہی خدا ہے اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زباں وہ زبان جس کو سب کنجی کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کیسی نافذ حکومت ہے ان کی فرماتے ہیں کہ بہت پہاڑ کو یہ فرمانا اس کون کہ تو, تو جو ہے اپنے لرزے کو اور اپنے راشے کو ختم کر دے تو سکون میں آ جا انسانوں سے تو سبھی باتیں کر لیا کرتے ہیں جناتوں سے تو سبھی باتیں کر لیا کرتے ہیں جانوروں سے بھی باتیں کر لیتے ہیں کوئی مجھے بتلائے آج کسی نے جو ہے پہاڑ سے جمادات سے باتیں کی ہوں فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حق کو یہ فرمانا اس کن یعنی جیسے کہ زبیل عقول سے صاحب عقل سے گفتگو کی جاتی ہے اور خطاب کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ سے خطاب فرما رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ آپ جو ہے نہ صرف جن و بشر کے جو ہے حاکم ہیں اور جن و بشر آپ کے محکوم ہیں بلکہ جمادات بھی آپ کے محکوم ہیں وہ بھی آپ کے زیر حکم ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ فرمانا کہ خامو تو جو ہے اپنا لرزہ اپنا لرزہ اور اپنا راستہ ختم کر دے تو سکون میں آ جا تو اسی وقت جو ہے پہاڑ بہت جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور ایڑی لگتے ہی جو ہے وہ بالکل جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں یہ ایسی بہر ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحما کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ مدحت اور یہ نعت شریف ایسی ہے آپ دنیا بھر کے میں نعت گو نعت گو حضرات کا یعنی جو جو نعتیں لکھتے ہیں ان سب کا کلام اور دیوان پڑھ جائیے حافظ شیرازی کا پڑھ جائیے ڈاکٹر اقبال کا پڑھ جائیے مشربی پڑھ جائیے اور جو ہے بڑے بڑے شعرا جو گزرے ہیں ان سب کا کلام آپ نعتیہ پڑھ جائیے کہیں آپ کو اس باہر پر ایسی نعت نہیں ملے گی کہ ایک ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں ایڑیوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایڑیاں مبارک پر اعلیٰ حضرت نے جناب لکھی ہے یہ تو ایک شر میں نے سنا ہے جس میں اچانک ایسے کتنے جو ہے یعنی بہت ہی فضیرت اور بہت ہی مرتبہ والے اشعار اعلیٰ حضرت نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح ترائی کرتے ہوئے لکھی ہے کتنا کتنا جو ہے یعنی محبت کا مظاہرہ ہے کہ حضور کے اس معجزے پر جب نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں ایڑیوں کی جب یہ شان ہے ایڑیوں کا یہ وقار ہے تو پورے وجود پورے اعضا کا کیا مقام ہوگا جن کے طلبوں سے جن کی ایڑیاں طلبوں سمیت ایڑیاں ہیں تو ان کی ان کا یہ وقار ہے تو پھر جو ہے باقی جو اپنے آپ کے دست مبارک آپ کی چشمان مبارک آپ کے گوشے مبارک آپ کی آنکھیں مبارک کتنی شان کی مالک ہوں ہوگی ایک ٹھوکر مارتے ہیں تو اہد پہاڑ کا زلزلہ جاتا جاتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ غور فرمائیں تو ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا کیا فرما رہے کہ اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک جو ہے صدیق ہے اور دو کون ہیں دو شہید ہیں دو شہید ہیں آج اس جملے پر غور فرمائیے حضرات صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے نبی جو ہے غیب بھی جانتے ہیں ان کے نبی غیب جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر یہ نہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تو ابھی پہاڑ پر زندہ موجود ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور ابھی تو ہم جو ہے پہاڑ پر زندہ موجود ہیں اور آپ کیسے یہ فرما رہے ہیں کہ جو تجھ پر دو شہید ہیں شہادت تو بعد میں ہوگی بھائی کل کیا ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یا حضور فرما رہے ہیں کہ تجھ پر دو شہید ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے اللہ کا نبی اپنی امت کے حال کو جانتا ہے ان کی زندگی کے حال کو بھی جانتا ہے ان کے آخری وقت کے حال کو بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے کہ ان کا امتی جو ہے کس حالت میں وفات پائے گا یہ یہی علم معافی غب ہے یہی علم غیب ہے یہ کوئی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس پر ہمارا بھی ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلا دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطلاع کر دینے سے اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں اور اللہ کے محبوب مقدس بندے بھی جانتے ہیں اور یہاں دیکھ لیں فرمانے کا تجھ پر جو ہے دو شہید اس وقت چل رہے ہیں آپ دیکھ لیں پھر حضرت ثیمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی شہید وہ شہید ہوئے اس کے بعد پھر حضرت سلیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضور کی یہ خبر غیر نہیں تو اور کیا ہے ذریعہ یہ غیر نہیں تو اور کیا ہے کہ کچھ دو شہید جو ہے وہ چل رہے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ حضرت فضنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے جلیل قدر صحابی ہیں کہ اللہ اکبر حضور کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے آپ اس حدیث سے بھی اندازہ کر لیجئے فرماتے ہیں کہ ما نفعانی نی مالو کپ اللہ اللہ مالو ابھی بک اور کما کال کہ مجھے جو ہے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا حضرت ابو بکر جب یہ سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے یہ جو ہے یہ فرمان ہے یہ سب کچھ کیا ہے یا رسول اللہ میں اور میرا مال یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی لا يدخل الجنت جنت تعلیبا کا او کما کال بے شک اللہ تبارک و تعالی اے ابو بکر تج سے ناراض ہونے والے کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا تج سے ناراض ہونے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے ثابت ہوا کہ ان سے بغض رکھنا جنت سے محروم ہونا ہے حضرت ابو بکر سے محبت رکھنا جو ہے وہ جنت کی سعادت حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک تعالی حضرت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت اور ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین